چودہ سو چالیس ہجری ماہ ہے کی پانچویں تاریخ ہے کافی عرصہ ہوا کہ ساتھیوں سے بات چیت کرنے یا ملاقات کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہو سکی آج الحمد عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اور عید الاضحیٰ کی مبارکبادی کی نیت سے آپ تمام حضرات کو بقرعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں خصوصی طور پر دعوت المقامہ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب میں شریک جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں بھائی اور بہن ہیں جتنے بھی ہمارے دوست اس درس کو اور ان اسباق کو پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم فرمائے حق بات کہنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں اس وقت پوری دنیا میں جہادی تحریکیں جاری ہیں اللہ تعالیٰ تمام تحریکوں کو دشمنوں کے خلاف غلبہ عطا فرمائے اور دشمنوں کو مغلوب فرمائے خصوصی طور پر جہاد پاکستان میں مصروف جتنی بھی تحریکیں ہیں جماعتیں ہیں فکری اعتبار سے نظری اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے عملی اعتبار سے جو بھی اس عظیم اور مقدس جہاد میں مصروف ہے ان سب کو میں خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام ساتھیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس حق کی راہ میں چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بہت ساری آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے سیاسی آزمائشیں ہوتی ہیں اقتصادی مالی آزمائشیں ہوتی ہیں عسکری آزمائشیں ہوتی ہیں اور اخلاقی امتحانات پیش آتے ہیں ہم سب کو ان تمام آزمائشوں کے سامنے مستحکم مضبوط اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو کہ چند دن جہاد پاکستان کی دعوت دیتے رہے اور پھر اب جا کر جہاد پاکستان کے خلاف جو ہے انہوں نے اپنے بیانات کو ادھر ادھر سے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا ہے ہم الحمد پہلے بھی جہاد پاکستان میں مصروف تھے اور آج بھی جہاد پاکستان میں مصروف ہیں اور انشاءاللہ اللہ تادم حیات جہاد پاکستان میں مصروف رہیں گے انشاءاللہ اللہ آخر میں ایک حدیث آپ حضرات کو سناتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اللہ آپ سے اجازت چاہوں گا حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کی روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے عصابتانی من امتی احرض اللہ من النار میری امت کے دو گروہوں کو دو جماعتوں کو اللہ تعالی نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے عصابت تغز الہند و عصابت تکون ایسابط ابن مریم ایک وہ گروہ جو کہ ہندوستان میں جہاد کرے گی ایک وہ جماعت جو کہ ہندوستان میں جہاد کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ ہوگی الحمد غزوہ ہند میں جتنے بھی ساتھی مصروف ہیں چاہے ان کا تعلق کشمیر سے ہو برما سے ہو بنگلہ دیش سے ہو مالدیپ سے ہو پاکستان سے ہو یا کسی بھی ملک سے ہو بر صغیر کے ان تمام کو میں اس عظیم مقدس جہاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ثابت قدم رہنے کی تاکید اور وسیعت کرتا ہوں اور برساتی مخلوقات کی طرح ادھر ادھر پھدکنے سے بچنے کی وصیت کرتا ہوں ہم کشمیر کے جہاد میں بھی الحمد شامل ہیں لیکن آئی ایس آئی کے مجاہد نہیں ہیں ہم الحمد کشمیر کے جہاد میں فکری نظری اور عملی طور پر شریک ہیں اور شریک رہنا چاہتے ہیں لیکن کسی کے غلام یا کسی کے تابع بن کر نہیں صرف اور صرف اللہ جل جلال کی عبودیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اپنے عمرائے اسلام کی کتاب و سنت کی روشنی میں اطاعت اس کے سوا ہم کسی استخباراتی اور جاسوسی اداروں کے غلام نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے الحمد میرے ساتھیوں میرے بھائیوں میری بہنوں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں پوری دنیا میں جاری جتنی بھی تحریکات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کام کر رہی ہیں اپنے اکابرین اور سلف صالحین کی ہدایات کے مطابق کام کر رہی ہیں ان سب کے جہاد کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرجیا اور خوارش کے فتنوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقدس مشن میں مقدس جہاد میں آخر قطرے تک تا دم حیات ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو بکنے سے جکنے سے رکنے سے اور تھکنے سے بچائے اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اللہ تعالی تمام بھائیوں کو تمام بہنوں کو اپنے دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے قربانیاں دی ہجرتوں پر ہجرتیں کی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان ابراہیم اکان امہ کہا تو آج بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر قربانیاں دیتے ہیں ہجرتیں کرتے ہیں در بدر ہوتے ہیں نمرود کی آگ میں جلائے جاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے وارثین ہیں ہمیں ان کی راہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے قربانی اور بقرعید کے ایام میں ہمیں ان باتوں کو نہیں بھولنا چاہیے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته